حماد بن سلمہ نے عمار بن ابی عمار سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں پندرہ برس تک رہے آواز سنتے تھے اور روشنی دیکھتے تھے سات برس تک لیکن کوئی صورت نہیں دیکھتے تھے پھر آٹھ برس تک وہی آیا کرتی تھی اور دس برس تک مدینے میں رہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو چار